فيذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين فآخرون منهم لما يلتقي بهم وهو لذيذ الحكيم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم میرے عزیز اور دوست جو عنوان اس وقت ہمیں دیا گیا ہے جس پر بات کرنے کو کہا گیا ہے عنوان ہے تبدیل تبدیل ہوتی ہے حقیقت میں جو عنوان ہوتا ہے اگر اس عنوان کی حقیقت سامنے رکھا جائے تو اس کے مضامین خود سے خود کھلتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں تبلیغ لوگ کیا ہے اور دین کیا ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی محل میں کسی موقع پر کسی ماحول میں وہ شخص جو کہ ان دو چیزوں کو جانتا ہوگا تبلیغ کی راہ میں یقیناً اسے کم سے کم رکاوٹیں پیش آئیں گی اور اس کو سنبھالنے والا بن جائے گا ہمارے لیے کمونی طور پر یہ سمجھ لیا گیا زمانے کے رخ کو کہ تبلیغ نام ہے اس چیز کا بنا علم البلا بات کو پہنچا دیا تو کام ختم ہو گیا علیہ السلام کی جس سیرت کو قرآن نے پیش کیا یا حدیث مبارکہ میں جو چیز ہمارے سامنے پیش ہوئی یا جو نمونہ حضور احمد سید حضرت محمد کا سم نے ہمیں پیش کیا اور ان کے صحابہ نے پیش کیا یا ان کے دوسرے متدین اس زمانے سے اس زمانے تک چلے آئے ہیں ان کو اگر ہم بغور دیکھیں گے تو ہمیں ایک کئی چیزیں بنیادی طور پر اس میں دکھائی دیں گی تبلیغ میرے پہنچا دینے کا نام نہیں یہ ٹھیک ہے کہ بر رسولہ بلاغ بات کے تو بس رسولوں پر پہنچا دینا ہی ہوتا ہے لیکن یہ پہنچا دینا کس معنی میں ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں اگر ان بنیادوں کو سمجھ لیا جائے تو ایک مبلغ اپنے اندر اتنی قیمت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اکیلا رہ کر بھی پورے ملک میں اگر اللہ چاہے تو انقلاب کو لا سکتا ہے اور انقلاب کو لانے میں انقلاب سے تو انقلاب مراد نہیں جو کہ آپ دنیا تو سب کچھ کرتے ہیں بلکہ جو انقلاب جو دلوں کا انقلاب ہوتا ہے اور جب دلوں کا انقلاب ہو جایا کرتا ہے تو قسم کا انقلاب خود بخود ہو جایا کرتا ہے تو دوستوں میرے کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز موتی یہ دکھائی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا منسا جو تھا وہ سب تک المنا تھا لوگوں پر تکلیف تھے لوگوں پر رجوع تھے اور اس دعوت کے سلسلے میں وہ اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر تمام دنیا ان کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اس سے اپنے قریبوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اب اس سلسلے میں مثال کے طور پر دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دی تھی تمام انبیاء کا جو میرے آفا سمیر المدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اور معلوم ہوگا کہ مکے سے عرب جو ہیں اس کے تین جو ہیں آتے ہیں ابو جہل ہے اور جو مختلف لوگ آتے ہیں اور ابا کو اپنا نمائندہ بنا کر صلی یہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ ابو طالب انہیں سمجھا دیجیے جو ملک میں اس نے تفریح پیدا کر دی بھائی سے بھائی کو جدا کر دیا ان کو آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ قدیش کے جیسے نیچے درجے کے لوگ ہیں ان میں کچھ ایسا سب پیدا کیا ہو جس نے کہ قدیش کے اندر تقریب پیدا کرتی ہو آپ ان کے پاس جائیں انہیں سمجھائیں اور کس طور سے بھی ہوتا ہے انہیں مناسب اس کی پردازی پر دادی کرنے کی جو پروگرام وہ شروع کر چکے ہیں اس پروگرام کو اس تاریخ سے آ کریں ہتہ جاتے ہیں سمجھا ابو طالب کے بات ہوتی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا ہے بات کرتے ہیں اور ایک موقع پر ابو طالب نے کہا دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے قوم کے اخراف تیرے پاس شروفہ آئے ہیں اور یہ سروفا اس لیے آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ملک میں تکلیف پیدا کر دی اور قوم میں تفرقہ آ چکا اور تم اس چیز سے بات آ جاؤ اگر تم اپنا کام کرتے ہو اپنے طور پر کرتے رہو لیکن ان کو جو تم دعوت دیتے ہو وہ چیز جو ہے تم چھوڑ اور ایک طرف استقامت نبی یہ بات کرتے کی اپنے طریقے کو دیکھیے استقامت کا رخ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بات ختم کر چکے میں اپنی بات کہوں تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہنے لگے میں ایک کلمہ سوچ سکتا ہوں اگر اس کلمے کو تم نے قبول کر لیا تو تمام عرب تمہارے طریقے پر ہوگا اور عدم جو ہے وہ تمہارے آگے دلیل ہو کر جیپیا دے کر تمہارا غلام ہو کر آئے گا اب جہاں جو حکمت تبلیغ تھی اور بات پہلے نہیں کہی گئی جس چیز کو وہ چاہتے تھے پہلے اسے رکھا گیا اب جب رکھا گیا تو جاتا سب جا کر ایک کلمہ با... تیرے باپ پر میں قربان ہو جاؤں سب کرنے کی کہہ کیا جس یہ چیز حاصل ہو جائے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں اس پر محمد وسلم نے ساتھ فرمایا وہ قدم جو ہے لا لاسا اور جس وقت آپ نے یہ کہا تو وہ سب بھڑک اٹھے وہ کہنے لگے وہ سورہ بسا کی جو آیت ہے کہ یا ایک خدا اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ان نہ والے کموں میں یہ عجیب بات ہے کہ قبول نہیں ہو سکتی اور چلے جائیں اس کے بعد افوا کو بھیجا اور اپنے آ کر کہا ہے محمد وسلم دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہانت اگر تم نے کاہل تو نہیں ہو چاہے نہیں ہو لیکن اس میں کاہل کہہ رہا ہے کوئی شاید کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بھی تمہارے آبا اور جات کے برا نام ہے میں تم سے ایک بات اب کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں لوگ جو ہیں مختلف مقاصد کی صاحب میں کوئی کام کیا کرتے ہیں اگر تمہیں کسی عورت سے چاہت ہو گئی ہے یا بیویوں کی ضرورت ہے تو ایک تم عورتیں جو تم ختم کرو ہم تمہیں لا کر دے دیتے ہیں اور اگر تم چاہو تو ریاست چاہتے ہو بادشاہی چاہتے ہو تو ریاست تمہیں دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے ان کو یہ کہی کہ اگر تم یوں چاہو کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر اتنا مال دے دیتے ہیں تمہیں کہ تم ملک کے سب سے بڑے بن جاؤ اور اگر تم کو کوئی اثر ہو گیا ہے جادو کا اثر ہے یا یقیناف کا اثر ہم لوگوں کے اتنی دیکھتے اثر ہے تو ہم تمہارے لیے اپنے روپے سے آتا قریب مہیا کر دیتے ہیں جو تمہارے اس اثر کو دور کرتے ہیں انہوں نے آئے ہی سے جڑے حامی جس سے آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو چیز لے کر آیا ہوں یہ خدا کی طرف سے چیز ہے یہ میری طرف سے چیز نہیں اگر تم اس چیز کو نہیں مانو گے تو میں تم پر ڈرتا ہوں شاید آ دوں گا سمود تو میں یعنی جیسے سمود کو ہاتھ پر اکتار آیا تھا تم پر آ جائے گا اس بات کو تم گوارا کر لو اگر گوارا نہیں کرو گے تو یہ بات آئے گی اور اب پر ویسا کام ہو جاتا ہے تو واپس جاتا ہے کون کو کہتا ہے کہ دیکھو وہاں اس نے جو بات کہی ہے اس کی اسے اکیلا چھوڑ دو یا تو اس کی بات ہو کر رہے گی اور اگر ہو کر نہیں رہے گی تو جس بات کو اس نے ہمیں ڈرایا محمد کی زبان سے غلط کرنا کبھی نہیں نکلا وہ بات ہو جائے گی وہ کہیں گے کہ تم بدین ہو جائے پھر جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور پھر ان سے کہتے ہیں اب اور اس کے ابو طالب کے جواب میں یہ بات جن کہا کہ ایسا چاہ جاؤ اگر یہ یہ باتیں مجھے پیش کر رہے ہو اگر میرے ہاتھ پر ایک سورج رکھ دو اور ایک کا جان رکھ دو یعنی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں آسمان کی چیزیں اگر مجھے روک دو تو میں اس چیزوں پر مجھے خدا نے محبوب کیا ہے میں اس کو کا ہٹنے والا ہوں اب میرے اس واقعات سے کرنے کا منشا یہ تھا کہ مبلغ اپنے پر جب دعوت کے الہی مقام پر سر ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں نہ دنیا کی کوئی چیز آتی ہے نہ آسمانوں کی کوئی چیز آتی ہے دعوت کی بنیاد جو ہے بالکل ابتدائی بنیاد وہ یہ ہے کہ لا علیہ اجرا اجراست کی اللہ نہ تم سے کسی دنیا کا تعلق نہیں اور میں صرف تم سے اس عزت اجتماع میں ایک اللہ کے اپنے عزت کا طالب ہوں نہ مالا میں نہ تم سے مال کا طالب ہوں دیکھو دعوت کیا دعوت یہ سبھی سے ہے تو یہ کتنا اونچا فریضہ ہے کہ انبیاء کو اس کے لیے محبوس کیا گیا دیکھو وہ عرب انگلش کا ایک محاورہ ہے ہم نے قائد اعظم کی تقریب سے قائد اعظم کی زبان سے سنا تھا نہیں محاورہ ہے یا ہمیں ہندی کتنی آتی نہیں cannot break the bond لفظوں کے ہڈیاں نہیں سوتا سکتے اسی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کار کسی کے ہار کو بدلا نہیں سکتا اگر آپ کسی کو بدلنا چاہیں گے یا یعنی انقلاب اس کو لانا چاہیں گے ذہنیتوں کو بدلنا چاہیں گے حالات کو بدلنا چاہیں گے تو سب سے پوچھنے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اپنے اہان کو اپنے دلوں کو صاف کریں گے یعنی بنیادی مالی جات بنیادی عزت بنیادی جات لیکن سب سے آپ بالا ہو کر کام کریں گے مبلس کو اپنا نام پہچاننا چاہیے وہ نائب رسول ہے وہ نائب رسول ہے وہ کسی اپنے یعنی سروسوں کے لحاظ سے نہیں سروسوں کے لحاظ سے تو نہیں سوچنا ہوگا تو میں بڑا آدمی لیکن اسے جو اپنے مسائل کی رعایت کرتی ہوگی کہ میں کس مقام پر ہوں اور میرے جو کوئی آگے انعام ہے یعنی نام جلے ہوں اصلم کو ہیں ہمارے آپ اصل رنگیا حضرت محمد ان ہیں اور باقی انبیاء السلام ہیں ان کی بنیاد جو ہے بڑی اور موٹی بنیاد قرآن کریم میں آپ ان سے زیادہ جانتے ہوں گے کتنے مقامات پر اس کی مرتبوں کو دوہرایا گیا ہے لا مالک ملے گا اب وہ کی کسی سے امید نہ رکھتے تو جب اجرے اجرے دلن کی آپ امید نہیں رکھیں گے تو آپ حق کو کہنے میں کبھی بھی نہیں پائیں گے جو ہمارے بڑے جو تھے تلوار کے نیچے بات کو حق بات کو کہہ دیا کرتے تھے یہ کیوں کہتے اللہ روح مسلمان بندن ہے دیکھ سروں میں سرسب بندن ہے کسی کے آگے چھٹنا نہیں ہے خدا کے آگے چھٹنا ہے خدا کا نائب ہے بند محمد قسم کا نائب ہے بند ہے اور آپ اپنی نیت کو سب سے پہلے کام اگر آپ دلوں کو پلٹنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ سب سے پہلے اپنے دل کو پلٹیں اور دل کو پلٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نیت کا اخلاق اور ہدای حق کی طرح یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں تنخواہ کے لیے آ گئے یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں ایک عہدے کے لیے آ گئے اور آپ کو یہاں سے مل جائے گا آگے دنیا کو جو کچھ بھی چاہ لو چاہ جائے آپ آگے دنیا میں والی دنیا سے مراد نہیں ہے کہ یعنی جو دنیا کو مقصد بنا سکتے تھے ہمارے نصیب تو کوئی نہیں آگ دنیا میں دنیا کو آپ مقصد بنا کرنے کے لیے آپ اپنی گہ میں بلائے حق کو رکھیے تو میں محمد کا خلاف کر کرتا اب جب آپ کی نیت خالص ہوگی اور آپ خدا کی جتا کے لیے کام کو کرنے والے ہوں گے اور آپ کا یہ ہوگا کہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اگر میں ایک شخص میری وجہ سے گف پر آ جاتا ہے تو مجھے وہاں سے کیا انعام وہاں کا انعام جو ہے اتنا اونچا اتنا آڑا اتنا آتا اچھا ہے کہ خدا کی قسم یا تو میرے ہاتھ اتنے نہیں کہ سم تو کمر میرے ہاتھ تو میں نہیں چھوڑوں گا اسی طور پر ایک مومن کا حال ہوتا ہے یہ کہتا ہے ہردو کا محنت کرتی تو ہر دن کے ہاں رات کی سنت جو اس کا ہے دونوں عالموں کو کیا کرتا ہے رجائے ہر اتنا اونٹ کا ہے کہ اس کے مقصد کو چھوڑ کر بجٹ بھائی اللہ ہو اللہ کی رضامندی کے پہ کیا چیز سوچ سکتی ہے اور دیکھو دوستو ایک بڑی چیز رکھتا ہوں کہ اگر بننے بھی صحیح مقام پر فائد نہیں ہوگا ہاں جی تو اگر میں نے کہا نا اگر کچھ برتا تو برسے سب کچھ جائے مانے مسلم اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے کچھ مقام کو دیکھ کر چلیں گے تو ہم حقیقت میں ایک تلوار تک کھڑے ایسی تلوار ہے کہ اگر ایک کے نیچے تلوار ہے تو تھوڑا سا ایسے گا ہو جائے ہم جگمگا جائیں تو پورا عالم بردم جگمگاتا ہے میرے آقا کا لمبیا ہے تو محمد مصطفیٰ پرسن کا ساتھ بلت العالم بلت بل دلت العالم ہے دلت العالم ہے ایک عالم کی لفظ پورے عالم کی لفظ آپ تک لگائے پوری قوم تک لگائے آپ اپنے مقام سے ہٹے پوری قوم آپ کے مقام سے ہٹ گئی تو دوستو اگر آپ اوپر دیکھ کر چلیں گے خدا کو دیکھ کر چلیں گے اس کی رضا کو دیکھ کر چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تو موجود کا جب نماز پڑھتا ہے نا تو آگے دیکھنے کی جگہ پیچھے دیکھتا ہے یعنی سے بجائے اس چیز سے رضائے حق مقصود ہو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نماز میں نے آتے جاتی کہتی تو خان پیچھے کھٹا ہو جائے تو ایمان والے کے لیے نکلنے کے لیے اصل بنیادی چیز بجائے بتایا یہ تو روکتا ہی اور دوسری بنیاد جس پر سے چلنا ہے وہ یہ ہے شریف میرے آقا قسم میں شدمتی کی روایت ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جیسے یہ فرمایا انی بوس سے معلوم ہے معلوم ہے اسی طور پر سے کی روایت ہے فرمایا انی بوس سے مبل مجھے اللہ قبار بطالم نے مغل بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کریم نے خود کہا کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو انا سلنا کر ہوتا ہوں بچ کر رہا ہوں ہمیں سوچ رہا کو نہیں بنتا ہے نہیں ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا صاحب لوگوں پر اور سواہت دینے والا تو کمنا کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ دن کی دعوت دینے والا اور کیا روشن کرنے والا جو ہے یعنی پہلے کیا کہ یہ نائزر رسول ہے کہ امام ع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی تفصیل فرماتے ہیں من آنربل نارو ب نہایا مسئلہ کہ خلیفت اللہ سے شخص خلیفہ کا رسول خلیفہ کا کتاب ہی بس خلیفہ رسول جو شخص نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اس دنیا میں اللہ کے کتاب کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے تو اب اپنے اس مقام خلافت کو جانیں اور یہ سمجھو کہ آپ اس سب کے سے تعلق رکھتے ہیں جس سب کے جنہیں اللہ صدار تعالیٰ نے جی کہہ دیا کہ بل سکون ملک اندھین یقین یقین خیوامری میں بیماری سے جب ہونا نہیں جل کر سولہ کرنے یعنی وہ صلاح یافتہ سب سے آپ تعلق رکھتے ہیں جو کہ خیر کو پھیلانے والا ہے برائی کو روکنے والا ہے اور نیجی کی راہ پہ ڈالنے والا ہے اور آپ جو کام کریں ایک کام ہوتا ہے میں آپ سے کہا کروں ایک ہوتا ہے ضابطے کا کام تو ضابطے کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ ضابطے کا کام اس وقت کریں گے جب آپ کو آرڈر ہو گیا جب آپ کو آرڈر ہو گیا تو یہ کام کرو یہ سب آپ کر لیں گے لیکچر دے دیں لیکچر دے دیں جب آپ کا کرنے کا حکم گا تب کر لیں گے یہ کتاب ایک ہوتا ہے تک کا تو ایک ہوتا ہے دل کی لگی کا کام تو جب دل کو لگ جاتی ہے تو جس کام کی لگن لگ جاتی ہے اس لگن کے ساتھ انسان یہ نہیں سوچا سکتا کہ میں اس کام کو چھ گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے تو میں کروں گا جسے لگن لگی ہوگی اسے قرار نہیں آئے گا جیسے کہ امبیا علیہ السلام کی حالت تھی سورہ نوح میں آپ دیکھتے ہیں کیا کرنایا ہے متعلق کہ میں اپنی قوم کو بلا رہا ہوں سر کی طرف ہاں جی ہر حال میں ہاں، میں نے ان سے چھپ کر بھی بات کی کھلے بات بھی کی انہیں ساتھ سمجھایا کھل کھل کر بھی سمجھایا ہر سب نے ان کی بات پہنچائی اور میرے آپ کا بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ لمح کے البدا اور نہایا میں اپنے تفصیل میں نقل کیا کہ نبی یہ صاف سب مکے کی زندگی میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی شخص نہیں ایسا ملتا تھا جسے یہ نہ کہتے ہوں کہ حلت الکالا قلمت الخلی کیا میں یہ ہے کا کلمہ نہ بتا دوں جب وہ پوچھتے کے ان پر یہ لال اللہ والا کلمہ پیش کر دیں یعنی ایک لگن ایک واقعہ آتا ہے برایات میں اس میں جو آتا ہے میں لگن پر چاہتا ہوں ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا تصویر یہ تھا کہ آپ کو مدینے میں کافی آتے تھے پہلے مسجد میں جا کے دو رقط پڑھتے اور دو رقط پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے سب سے پیاری تھی اور اس کے ساتھ سے متا ہراب سے ملنے کے لیے جاتے اور جو فاطمہ کے ساتھ دن آئے ہیں تو فاطمہ نے باپ کی پیشانی کو بوسا دیا ہے اور دارو کتاب ہونے لگا باپ نے کہا بچی کیوں بولتی بہت پیاری بچی تھی کہنے لگی کہ اے میرے باپ آپ کا رنگ بدل گیا آپ کے کپڑے پھٹ پھٹا چکے اور آپ کی حالت بالکل بگڑ چکی ہے آپ نے اپنا حال ایسا بنا لیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر غیر سے بھی رونا آئے اور میں تو آپ کی بچی ہوں مجھے کیوں نہیں رونا آئے گا آپ نے فرمایا میری بیٹی کو بند کرو تیرے باپ کو حق اللہ نے حق کے ساتھ محبوب کیا ہے اور میں اس کام کو کرتا رہوں گا اور اللہ اس کام کو مچھلی کو موقف تک پہنچا کر رہے گا کوئی خیمہ نہیں رہے گا کوئی پختہ عمارت نہیں رہے گی جہاں سے میرے دین کی آواز نہیں پہنچے گی میں نے اس کام کو کرنا ہے ایک دوسرے مقام پر فرمایا جی، تو کر اس وقت آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ واپس ہو جائے محمد لشم یہ لوگ تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے اور تمہیں سے لڑیں گے فرمایا آپ نے کہ دیکھو میں تو ایک حق کی بات کو لے کر آیا ہوں اسے پہنچا تو گا اگر یہ میری گردن کو ساتھ ہے اس وقت میں اس بات کو کر کے پہنوں گا میں یہ کر رہا تھا اب وہ لگن جو ہے نہ تو راتوں کو کو چھوڑتی ہے نہ دنوں کو اور اس لگن کی آپ کو بات کر دوں قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا متعدد مقامات پر آیا ہے نہ اللہ کا پاسوں کا اللہ یقینی میں نہیں اور ایک مقام پر آتا ہے نہ اللہ کا پاسوں کا آلہ آسار ان لئی ان جہازر حبیب اصفا اور محمد لکھن کیا بالکل پر آپ جان دے دیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیجیے نام نہیں تو یہ کھلن کیا ہے یہ اندر کی سکھن کیا ہے یہ اندر تک اندر کی ایک وہ شخصیت کیا ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ راتوں کو جب خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو اندر سے حدیث سے ہے کہ کیا دل یہ دل ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ ہنڈیا کو تک کیا گیا ہو تو وہ سختی ہو ایسی آواز اندر سے آتی تھی امت کا غم تھا ہر ہر امت پر یعنی رہے اور سکھ تھا وہ آتا ہے روایت میں فرمایا کہ نبی انور رسم کے اندر ایک کم تھا کہ پوری کی پوری سال جو کہ حد آئے اور دن کی راہ پر آ جائے تو میں اس لیے کچھ خیال باتوں کو ارد کیا کہ دوستوں دیکھو اگر آپ راستے سے چلیں گے اور پھر راستے سے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے سرکاری جو تو سرکاری طاقت تو سرکاری یعنی جو کام ہوتا ہے وہ سرکاری ہی ہوتا ہے اور جو خدائی اور ریلا ہی کام ہوتا ہے نا وہ خدائی اور ریلا ہی کیا سکتا ہے جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے کام کے بعد کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ایک کام تو آپ کو کریں گے جو کہ آپ کو آپ کے یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے میں یا اتنے سب نے آپ نے دین کی خدمت کو دین کی کو لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن اسے آپ باتوں کا کام نہ سمجھ کر کیجیے بلکہ اسے اپنا طریقہ سمجھیے اور اپنی سب کی زندگی کو سماجنے کا ایک ذریعہ اور محل سمجھیے لیکن یہ ہماری یہ سوچ جو ہے میرے لیے اور آپ دیکھا بھی ہوگا کہ کتنی گڑی ان کی اہمیت جو تھی حالوں کے ہماری جو کہ دوسری سورسز ہیں ان سے یہ غالباً میری کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے علم نہیں ہے لیکن جو دوسری ہماری آرمی ہے اس کے تعداد کے لحاظ سے یہ بہت سوچ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے ان میں ان سے جو کام دیا دوسروں کو نہیں ملا تو اگر آپ ان کے ذریعے ان کو ایک ایسے رخ پر ڈال دو جو دین والا رخ ہو جو ایمان والا رخ ہو جو تقوی والا رخ ہو جو محمد رسم کے مجاہد دین والا رخ ہو تو ان کے ذریعے سے آپ اس کام کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں امامت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کے ملک کے ہاتھ میں امامت آئے اور ان کے ذریعے سے پورے آگے کا انقلاب آئے دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تیار نہ حضرت رضی اللہ عنہ ہو کتنا ٹائم دے میرا کتنے بجے ختم کرنا بارہ بجے تک تھا آدھا گھنٹہ مزید ہے تو میں یہ کر رہا میں گھر میرے پاس جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا دھوا نبی کے صلی کر اللہ پہ سمجھ میں ہے اس وقت پہلے بھی واقعات ہیں لیکن جس وقت جھنڈا دے رہے تھے اس وقت نبی کے تاپ کر سم نے جھنڈا دیتے تھے ہم نے کہا تھا بخاری کی روایت ہے ان نے بھی نقل کیا ہے کہ اے علی تیز پر اس سے کہ تم ان سے بند کرو ان دین کی طرف بلانا اگر تمہارے ذریعے سے ایک سخت ہدایت پا جائے تو وہ اللہ تم محمد الام وہ تمہارے لیے سکھ ان سے زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ کی راہ وہاں سخت سخت تمہارے ذریعے سے اگر ہدایت کی راہ پر لگ جائے تو تمہارے لیے سوچ یعنی سب سے بڑی دولت سے زیادہ بہتر ہے اور اسی قسم کی ایک روایت دوسری جاتی ہے جس میں کہ نبی پاک رسم نے سال ایک سال سے یہ کہا تھا کہ اے اے صاحب اگر تیرے ذریعے سے ایک شخص ہدایت کے رخ پر آ جائے تو وہ تیرے لیے وہ تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر نما پورا الحی سنسکتے سورج کی دوستی پر ہے یعنی تمام دنیا اور جہانوں سے زیادہ دوست ہے تو میرے اسپرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت اپنے کام کی دنیا اہم دنیا کی طرح حصول کیا اور حصول مال کرنا آپ ان میں رہیں لیکن وہ گندے ماننے کی طرح انجمن میں بھی موثر رہی خلبت اس کو انجمن میں بھی موثر رہی خلبت اس کو انجمن میں بھی موثر رہی خلبت اس کو سب سے جدا سب کا رسی کچھ ایسے ہے سم ناسی کی طرح سب کو جدا سکتا رکھی انجمن من بھی میسر کو خلبت اس کو سم نیسی کی طرح سب کو جدا سکتا رکھی مومن کی نوعیت یہ ہوتی ہے جیسے سما محفل میں ہوتی ہے اور سما کیا ہوتی ہے نہ سب کو پہنچاتی ہے جلدی خود ہے روشنی سب کو دیتی ہے خود گھل گھل کر ختم ہو جاتی ہے نفا سب کو پہنچاتی ہے ہوتی انہیں بہترین ہوتی ہے لیکن ان میں سے نہیں ہوتی ہے کی کام یہی ہے آپ ان میں رہیں گے لیکن آپ کی نکاح خدا آپ کا سردار خدا آپ کو آہار خدا آپ نمینا بن کر جہاں زندگی گزاروں گے تو ایسی زندگی گزاروں گے دیکھو دین کا کام جو ہوتا ہے میرے جیسے میں نے پہلے وقت کیا لفظوں سے نہیں یہ چلا سکتا یہ عمل سے چلا سکتا اگر ہمارے اندر جو لہائیت ہے اگر ہمارے اندر تقوا ہے اگر ہم حق کی حمایت پر مست ہیں اس پکوئی کو کیا ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اور اگر ہم تھوڑے سے بھی بچل گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا میں گرمی میں تھا اس مقام پر تو ایسا ہوا کہ ہم کھانا رہے تھے میں ہاتھ سے کھا رہا وہاں تو ہے وہ کانٹوں سے کھاتے ہیں وہ حیران تھے اپنا لباس ہمارا یہی ہوتا ہم تو دیوانے لوگ ہیں زمانہ بدل جائے بدل جائے زمانے کا جو رخ بھی ہو دیوانوں کا اپنا رخ اور بغیر دیوان جی کو صحیح سردانگی بھی نہیں آتی جو خدا اور رسول کا دیوانہ نہیں بنے گا حقیقت یہ کہ اس کے کام نہیں ہوں گے ایک دفعہ وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر دوسری بات آپ کی وہ کر دیتا ہوں دیکھو ہم آگے سے شروع چاہتے تھے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ آج سے کیوں کھا رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہم ایک کام کے لیے جہاں آئے ہیں اور ہمارا عقیدہ جو ہے کہ اگر جس کے کام میں ہم آئے ہیں اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اگر اس کے طریقے کو توڑ دیں گے تو خدا کی مدد جائے گی اور جب خدا کی مدد ہم جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کر سکیں گے حیران کہ اس کا کوئی مطلب ہے دین ہے ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں محمد سچی کے ماننے والے ہیں وہ ہاتھ سے کھایا سکتے تو کہنے کے کھانے کا دین سے کیا تعلق ہے میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین جو ہے اسمارک پنکھا کو کرد کے ساتھ متعلق نہیں ہے جو پوری زندگی کو جیلتا ہے تو دین اگر آپ کسی کام پر آپ کا دین کے ساتھ جماؤ ہوگا تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا آپ اکیلے رہ کر بھی ہر اکیلا رہ کر بھی غالب ہوتا ہے اور ہر کو یا بھی جناؤ ہوگا ہر خالی ہوتا ہے اس کو تو آپ اپنی تحقیقت کو پہچانیں اور اپنے مسائل کو جانیں اور بھی سمجھیں کہ ہم اگر اپنے کو بدل دیا اور ہم نے حالات کو دیکھا کہ بھائی یہاں تو رخ اور ہے اور اس رخ گا تو دوسروں کو کیا آپ کے وقت پر لگائیں گے اس کے ساتھ ابھی کر رہا تھا اس بات پہ آتا سلمان فارسی کا سلمان فارسی کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت گورنر بن کر گئے ہیں ایران تو گڑھے پر سوار ہو کر جا رہے نکلے کے بعد گڑھے پر سوار تو ان میں ایرانی بڑا مایوس تھا گڑھے کی سواری جیسے آج کل جہاں بھی مایوس ہے تو لوگوں نے کہا کہ اے سلمان آپ گورنر ہیں اور جگہ پر سوال ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں بڑی مزے بات بات کہیں جو ہر ایک مبلے کو یا دین کے تعلق رکھنے والوں کو پلے دانے کیا کہا آپ پرسنتا حدیبی میں ہاتھ ہی کے ہاتھ کیا میں اپنے ندی کی سنت کو ہوں جامع بننے تو بہت پر سید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں خطر بیت المقدس کے لیے تو راستے میں جاویہ کے مقام پر کچھ آتے ہیں فوجی اور ان فوجیوں کے کپڑوں میں کچھ تناؤ دیکھتے ہیں کپڑے بدلے ہوئے ہیں وہ پہلے والے ہیں وہ اٹھائے اور ایک تو پر پیسے اور کہنے لگا کہ تم نے میں جوانا ہو تو تمہیں مار مار کر مسیحا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی چیز سے عزت کو لینا چاہیں گے تو اللہ ہمیں دلیل کر دے دیکھو ہماری مدد ہماری مدد جو ہے مال سے ہوتی ہے ہمارا کام کی کامیابی دین کے کام کی کامیابی کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی جو خدا کی مدد سے ہوتی ہے تو خدا کی مدد آتی ہے ان کے ساتھ پر جو تمہارے دل میں ہوں گے جو تمہارے آماد میں ہوں گے اگر تمہارا دل حد تک جمع ہوا اور خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا اور خدا کی رضا کے لیے تم چل رہے ہو اور سنت سے کا ہر حال میں تباہ کر رہے ہو تو خدا تمہارا مدد مسجد وہ دیکھو ایک واقعہ مسلمان وقت چلے جا رہا نہ تو ایران ٹھہرتا ہے اور نہ شام ٹھہرتا ہے اور نہ رومن ٹھہرتا ہے اب بڑی فکر ہوئی جب موقع پر آپ کو جانتے ہیں پڑھا ہوگا کہ کتنا پرسینٹ درد ان کا آیا اور پانی کی طرح بہ کر کر چلا گیا بالکل ختم ہو رہ جیسے پانی کا خطو خاصا ٹوٹ جاتا ہے اس زمانے کے رومیوں کو پیسے لو کہا گیا کہ دیکھو بھیجے گئے سی آئی اے والے اس زمانے کی سی آئی اے کوئی کہتے ہیں سی آئی اے کام کرتی ہے ان کے لوگ بھیجے گئے بھیجے تھے انہوں نے آپ کو معلوم کیا انہوں نے اپنی رپورٹ دی امت کے سکھائیوں کے متعلق وہ یہ تھی وہ بان لئی وقت قانون نہا رات کے مسلے کے سوار اور دن کے گھوڑوں کے سوار اور ایسے سوار ہیں کہ ان موت سے اتنی محبت ہے جیسی شراب سے تمہیں محبت ہے اور وہ آپ کی زندگی کو ایسے چاہتے ہیں یا سب سوچوں کو چاہتے ہیں یعنی اس پر کہا تھا ہر کوئی کہ اگر عمر تیرے سپاہی آتے ہیں تو یسو مسیح کی قتل وہ زمین جو کہ میرے قدموں کے نیچے وہ بھی سوچ کر لے کر رہے گا ہائے تو میرا کلیجا تھا اور وہ کیا چیز مدد کتاب کے ساتھ ہوا کرتی ہیں تو اگر آپ کو کتاب دیا تو آپ کامیاب ہوں گے اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ کو پاس کتاب و نہیں کتاب دیا نہیں تو آپ پتنگ پتہ پتنگ کتنے آپ جا ہیں یا بیچ ہیں مجھے کچھ کا علم نہیں میں یہ کہوں کہ جتنی ہے سوچ کے تمام ایئر مین ہیں ان سے خبر بھی آپ آ جائیں تو ایک بھی آپ کتنے یہ ہمارا یقین ہے میں ایسا سمجھتا کہ دنوں کا پھیلنا نہ تمہارے اختیار ہے نہ ہمارے اختیار ہے دلوں کا بولوں خدا کے اختیار میں اور خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب تو ملک میں کتاب علا ہوتی ہے نبوت کے طریقے پر چلتا ہے جب وہ خود بنا ہوا ہوتا ہے تو بنا دیتا ہے سامان سے بنتے ہیں کی رات کی دیاؤں سے بنتے ہیں جب ہمارے اندر انقلاب ہوگا تو یہ سب ہیں اس کے لیے دیکھو ایک بات کیجیے کہ میں نے سب تک یہ بات کی وہ یہ تھی کہ مبنی کو اقتصاد کے ساتھ کہا اگر میں اس عنوان کو پھیلاتا چلا جاؤں تو دو گھنٹے اس پر کم از کم چاہیے لیکن وقت کم ہے اس لیے اس چیز کو چھوڑ کر کے مبنف کو اپنی بنیاد میں کیا رکھنا چاہیے پہلی بات میں نے کہی اخلاص ہونا چاہیے بلاحیت ہونی چاہیے کتاب کو ہونی چاہیے کتاب الہیہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلف کا منشا جو ہے وہ سب سب المناس ہو یعنی لوگوں کے ان کے گھر کھانا کہ ہار میں ایسے لوگ ہاں جی، میرا نبی جو ہمت اور جو ان طریقوں پر چل پڑے وہ طریقے میں جہنم کی آپ تک پہنچا دوں تو آپ کے اندر اگر سب تک آئے تو آپ کا دل چلے گا اور آپ کو جو سفید ہوتا ہے اس کا سب سے کلام اور ہوتا ہے اور جو شفیق نہیں ہوتا اس کا سب سے کلام اور ہوتا ہے محمد لکمن سب سے زیادہ شکیق ہے اور آپ کو متعلق فرمایا گیا قرآن نے کہا اور اپنے اب یعنی ایک انعام کے طور پر کہا بد خدا اللہ دن کا نہ ہوں وہ ان کا حضرت خرید کر دوں ہو اے محمد لسلم آپ اللہ کے قدر سے ان کے لیے نرم باتیں ہوئے ہیں آپ کچھ زبان نہیں ہیں کچھ کلام نہیں ہے اگر آپ ایسے ہوتے تو یہ آپ کو آپ چاہتے یعنی نرمی جو ہے کے ساتھ لسن یہ سچنا کو بھیج رہے ہیں جنم کی طرف اور ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبصرہ بلا تمسرا دیکھنا تارت دینا کسی کو نہ کر دینا ایسی بات نہ کہہ دینا جس سے کہ یہ اکھڑ جائیں بھاگ جائیں دیکھو یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دین پر لے آئے تو کمال کی بات ہو گئی اور دین سے اگر کسی کو نکال دیا تو یہ کتنے سے کسی بات ہے یہ ہم نہیں سوچا سکتے بڑی سخت بات ایک مواقع آتا اس لیے میں ہوں کہ اللہ اور تعارے ایک واقعہ آیا ایک سخت دین سے بے دن ہو گیا نیا مسلمان تھا پوری بات آئی نہیں تھی لیکن وہاں لوگوں نے اسے قتل کر دیا کیونکہ اسلام میں قتل کی سدا کی سدا جو ہے کیونکہ وہ ہے قتل اور یہ کیوں قتل ہے یہ پھر ایک الگ کام شروع ہو جائے گی اس لیے میں نظر انداز کرتا ہوں کسی موقع پر آپ چاہیں تو کی میں اپنا پتا بتا دوں اور اس وقت اسے قتل کر دیا تو حضرت عمر تک بات آپ نے کہا تم نے اس سے توبہ بھی کروائی تھی اس سے پہلے جیل میں ڈالا بھی تھا تین چار دن سے محبت بھی دی تھی تو وہ پھر ویسے آ جاتا اسلام میں آ جاتا انہوں نے کہا یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا فرمایا اے اللہ نے تو میں نے اس کا حکم دیا اور میں نے اس پر راضی ہوا اور میں نے چاہتا تھا کہ یہ ہو اور اللہ میں اس کو بڑی اپنے کو کرتا ہوں کہ انہوں نے دل کیا واقعہ آیا فرمایا کہ اگر مجھ سے ایسی بات آتی کہ کچھ دن سے نکل گئے تھے تو میں کچھ پروازے سے نکلے پھر اسی پروازے کو ان پر پیش کرتا اور کوشش کرتا تو پھر اسی پروازے سے رکھنا سکتا کیونکہ دل سے نکل بھی ہیں دیکھو یہ تو آسان ہے کسی کو باہر نکال دینا لیکن ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سینے سے لگا دینا یہ کا کمال ہوا ہے محمد لسنگ کا اسوا جو ہے وہ ایسا نہیں یعنی دیکھو میں ایک بات کروں میرا کہنے کا ہر کچھ یہ نہیں کہ آپ حق سے بکل جائیں کل میں حق سے نکل جائیں گے ہر کچھ میرا مدعا آپ کی لیکن مومن فین جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نرم تو ہوتا ہے پھر تو ہے نر لیکن ایسا نہیں کہ طرح جو چاہے نرم اس کی نرمی کی مثال ہے ریشم ریشم جو ہوتا ہے بھی اتنے مضبوط ہوتے تو توڑنا چاہے تو ٹوٹتا نہیں جی لیکن نر لکھنا ہے کہ ہر سب لوگ سختی تم نے نہیں ہونی چاہیے تم نے سختی جو ہے وہ بہتر کی طرح ہونی چاہیے تو یعنی ان سے ملو محبت سے ملو پیاس سے ملو ان کے دلوں کو پتا وہ گھر پر بات ہو رہی تھی اپنے کی تبدیلی روپ سے تو میں نے کہا میرے نزدیک تبدیل نام ہے دل بری کا تبدیل نام ہے دل بری کا لوگوں کے دلوں کو جھوٹ دو اگر تم نے دلوں کو اپنا لیا تو بس دن میں خود بخود ہاں۔ اگر تم دلوں کو نہیں دیکھتے اگر دلوں کو پتہ نہیں کرتے تو کس میں کس کو کوئی پتہ نہیں کر سکتا ہاں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کے اندر جس طور سے گھسنا پڑے گا اسے چھ کے خوشی ہمارے بزرگ کا پول ہو فرمایا سینے سے جب پانی نکالا جاتا تو ڈول کو پانی کے اندر جانا پڑتا ڈول کو پانی کے اندر جانا پڑتا سب ڈول وہاں سے پانی لے کر نکلتا ہے اگر ڈول پانی کے اندر نہ جائے تو پانی لے کر نکلے گا ہر سے بھی نکلے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی سمجھ لو کہ ڈول پانی میں جا کر اگر واقع ہو جائے تو ہر کے پر پانی نمک وقت نمک چھپ وہ بھی پانی ہوگا تو پھر پانی کہاں سے لائے لوہوں کو اپنا ڈول پنا پورا کا پورا باقی رکھنا پڑے گا لوہے کا ڈول ہے تو لوہے کا رہے گا چمڑے کا ڈول ہے تو چمڑے کا رہے گا اس کی رسی بھی مضبوط ہوگی اور اگر اس نے اپنی رسی کو توڑ دیا نہیں تو پھر تو ہکی رکھ گا اور ہماری رسی جو ہے نا اب اللہ والی وقت ہے تعلق اللہ اگر ہم لوگوں کے اندر پوچھیں گے ان میں جائیں گے تو ہمارا ہر جو ہے جو ہے وہ خدا کی ساتھ کے ساتھ ہوگا ہم ان سے ملیں گے ہم مل کر آتے رہیں گے وہ سنتوشن کہ ہم میں سے ہیں ہم گائے ان میں سے ہوں گے لیکن اپنے آمار کے لحاظ سے اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنی صورت کے لحاظ سے اپنی سیرت کے لحاظ سے بالکل جاسر ہوں گے کہ یعنی وہ ہماری طرف سیکھے ہم ان کی طرف میں سیکھیں مبلک وہ ہے جو اپنے آمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے ان سے متاثر نہیں ہوا کرتا سکتا مبلک وہ ہے جو اپنے آمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے ان سے متاثر نہیں ہوا کرتا سکتا اگر مبلک خود متاثر ہو جائے تو دعوت ختم ہو اس لیے آپ کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان میں رہنا ہوتا اب ان میں رہنا ہے تو ان کے حالات کو دیکھو انسان کس سر میں جا کر آپ جانتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی ندی کو مگر بولے اور ان کی ان کے اوپر جو کلام اترا ان کی اور بھی زبان میں اترا وہ ان کی نبی کا سوتن متعلق کروایا گیا کہ ہم نے سننے سے ایک نبی کو وہ تمہارے حالات کو جانتا تمہارے قبائل کو جانتا تمہارے احساسات کو جانتا اگر آپ کس مجمے میں آئے ہیں آپ ان کے حالات کو نہیں جانیں گے آپ ان کے مزاج کو نہیں جانیں گے آپ ان کی تحقیقات کو نہیں جانیں گے اور ان کے ساتھ ان کے ان کی مزاج کنافی آپ کے اندر نہیں آئے گی اور مزاج کنافی کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے نہ صرف مزاج کیا ہے آپ اس کو سن نہ جو دنیا کے دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یہ بڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑے ان سے یہ چبک جایا کرتے ہیں نداج کنافی کے ساتھ موقع چنافی کی ضرورت ہوگی اور موقع چنسی آتی ہو کسی وقت میں تو آپ ان سے جو بات کرنی ہے اس موقع پر آپ نہیں کہیں گے کسی دوسرے موقع پر کہیں گے اور ایسے وقت سے بات کریں گے جو کہ دیکھو تبلیغ نہیں ہے تبدیل چاہتے ہیں پہنچانے کو اور میں یہ کہا کروں کہ تبلیغ پہنچانا ہے دن سے دل تک کا پہنچا دینا ہاں زبان سے کام تک پہنچا دینا نہیں ہے دن سے دن تک بات کا اتار دینا دوں دل دے دے سک درخوا دل دے سک دل سے نکالو دل پر ڈالو اور دنوں کی اپنا جو مدمہ بناؤ ان لوگوں کے دنوں کو متاثر کرنے کا اور بغیر تمہارے اخلاق کے نمونے سے یہ چیز میں آئے گی جی، تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ ان کے مزاج کو جانیں ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں ان کی طبیعتوں کو دیکھیں اور پھر کسی موقع پر اس وقت سے بات کریں کہ وہ میں جائیں قریب کرنا سیکھو قریب کرنا نہ سیکھو وہ کسی نے کہا ہے مولانا نے فرمایا بہت اچھا فرمایا تو کر کر ستر مدی تو برائے فصل کر مدی میں برائے فصل کر مدی تم دو کے لیے آئے ہو تو کے لیے نہیں آئے ہو یہ سیکھے ہیں اگر دلوں سے سیکھے تو کہیں آپ نے توڑ کیا تو پھر ان کا جو ہے ایک بتا دیکھ جاتا ہے پھر ہزار طریقے سے تو نہیں آیا سکتا بات تو ہے کوئی سخت لیکن چاہیے تھی دیکھو کس وقت کہ سید نا حضرت کی نبی نے احتیاط وسلام تو رات کو لینے کے لیے جاتے ہیں کہاں سور پر ادھر وہ الوا ہے تو رات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں قرآن کا رات واقعہ پیچھے کیا کرتا ہے سامری کے بچے کو بناتا ہے اور لوگوں کو گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے اور سمیرہ حضرت علیہ نبی علیہ السلاط سلام اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ہی سمجھاتے بھی ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ صرف میرے سنبھالے سے سمجھیں گے نہیں نزی سے کبھی بھی دوبارہ نہیں کر سکتا ان کی تو سب کی بارہ پوری ہوتی ہے الحمد اللہ اللہ کی سے تبدیل تفرح اللہ کی طرف لو تو لیکن مسلم ہے تبدیل حکمت سب لیے اسے متاثر کر دیتی ہے اس مقصد کو اور جس وقت کے یہاں تک انسان آتے ہیں اور ان کی گاڑی کے بالوں کو ان کے سب کے بالوں کو پکڑ کر دوسری جلال تھا پر جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں لا سا خود ولہ ولا اللہ اس میں آیا دیکھ نہ تو میرے سب کے بالوں کو کھینچ ساری کے بالوں کو کھینچ اور نہ میرے دشمنوں کو مجھ پر ہٹا میں نے اس لیے بات کو موقف کر دیا نہ اس پر نہیں ہوا اس لیے موقف کر دیا کہ تو آ کر سنبھال لے گا اگر میں بات کرتا تو تم مجھے جس کا الگ دیتا تو بک رہنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں تمہیں فرقہ ڈالا گیا تو دوستوں میں یہ اس کا باہر تھا جیسے کہ ہمارے دن کمان فرمایا کہ یہاں مختلف فرقے ہوں دیکھو مختلف طبقات ہوں گے تو طبقات میں مختلف نوعیتیں ہوں گی اور مختلف نوعیتیں یہ ہے کہ حق حقی ہوتا ہے باقی ہی ہوتا ہے باطل کے ساتھ صبح کا یہ مطلب نہیں ہوتا رواداری کا یہ نہیں ہوتا کہ حق سے باطل کے ساتھ آمیز کر دیا جائے اگر من پانی میں ایک خطرہ گندگی اس پر کتاب ڈال ہو جائے گا شراب دیے تو نہ پارٹی ہو جائے داطل تو تھوڑا بھی آئے گا تو داخل ہو جائے گا لیکن حق سے تو آپ میں رہنا ہے لیکن حق تک پہنچانے کا طریقہ جو ہوگا وہ کچھ اس رخ کا ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو حضر بھی کرتے چلے جائیں ہاں جی؟ آپ کی بات کو حضر بھی کرتے چلے جائیں اور معلوم بھی نہ ہو تو یہ تو ہمارا دل نکال کر گا کہ آپ کے لوگ غصے سے کبھی کوئی نہیں آیا سکتا غصے سے کبھی کوئی نہیں آیا سکتا بدت جایا سکتے ہیں اور اس میں یہ بات ہوگی کہ آپ جوڑ کے لیے جس چیز کو دیکھیے یہ تو احادیث میں بھی آتا ہے الحم آہم آہم پہلے جو زیادہ اہم ہے اس اہم کو لو اس کے پاس اہم آئے گی اس بات کو لو گے اور میں یہ کہوں کہ اگر آپ جنہوں نے عظمت خدا بندی کو پیدا کر دیا اور اللہ کے آکار سے ماننے سے خیال کو جا گزیر کر دیا کہ اے ہوائی فوج والے دیکھو تم جتنا ڈرتے ہو ڈرنا چاہیے تمہیں اپنے رولس سے اور جو تمہارے ریگولیشن ہیں کہ ان کے خلاف کر دیا تو کیا کوٹ مارشل ہوتے کیا ہوتا ہے کوٹ مارشل ہو جائے گا کوٹ مارسل سے جتنا چلتے ہو کچھ ڈرتے ہو خدا مارشل سے اس سے زیادہ لوگ اگر چیز تم نے ان کے اندر پیدا کر دی خدا کے پیر میں پیشی کا خیال تو خدا کسی ڈر کا خیال اگر چیز تم نے یعنی ان کے اندر یقین کو زندہ کر دیا ایمان کو تقریبت دے دی محمد کا کی محبت کو زندہ کر دیا تو محبت وہ چیز ہے سنایا بس محبت تک کہا سی ہوں سبق سب سے بات ہوتی ہے سبھی سیری ہو جاتی ہے محبت میں بہت کچھ انسان کو کیا کرتا ہے ان کے جذبے محبت خدا بندی کو بھی کرو ان کے بدائے محبت رسالت کو چنتا کرو اور اس وقت کو چنتا کرو کہ ان کے ساتھ سبائے نہیں بتاؤ یعنی اگر ان کے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انصاف رسول کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تم یوں بتاؤ کہ دیکھو تم ہواؤں پر سوچتے ہو جو جہازوں کا ڑنا تو ہے یہ حقیقت میں اوڑنا نہیں اصل میں تو سب ہوگا کہ تمہاری روحوں میں پر پیدا ہو جائے اور تم اس مقام پر پہنچ جائے تو جس مقام پر تمہارے ایک نگاہ ہزاروں کو یعنی مومن جن میں ایک بھی لگتا ہے سکھائی تمہارے اندر کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے سپنا کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ تم اکیلے میں جدھر خدا کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو خدا ان کو وہ بات جو تمہارے ساتھ ہو سفل اللہ کس مومنین کے لیے اللہ کا ہے جنگ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضرورت ہوگی مجاہدین کی کتاب مجاہدین کی تم پاکستان سے میرے سپاہی نہیں ہو میں نے تو تم پاکستان کے سپاہی ہو پاکستان کے سپاہی ہونا تو ہے لیکن اس سے پہلے تم خدا کے سپاہی ہو اور جب خدا کے سپاہی ہو تو خدا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو تو خدا کا جذبہ جب تمہارے اندر آئے گا تو تمہارے اندر کیا ہوں گی ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ اللہ خدا تعالیٰ کی انسان کو سنتی ہیں اور خدا کی مددیں جو آیا کرتی ہیں تو پھر سمندر بھی راہ دیا کرتے ہیں ہوائیں بھی راہ دیا کرتی ہیں ہر حال میں اور ہمارے جو پرانے درمیان تھے وہ کچھ کس قدر آپ دودا کار ہو گئے تھے خدائی مددوں کو پہچاننے کے لیے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایران فتح ہوا ہے تو ایران میں دو دن میں بہت سختی ہیں ایک کافیہ تھی اور اس کے بعد تھی تو نہاون کا جو مار تھا اس سے جو کہ لڑنے والے تھے انمان بنے وہ صحابی تو ان کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اب دشمن نے جو آج تک اسلام کے وہ بمباری کر رہا انہوں نے تین سو تین بمباری کرنی شروع کر دی انہوں نے ان کے ساتھ دوسرے صحابی کے کہتا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انہیں حکم دے دیں مسلمان دھارا ہو رہے ہیں کہنے لگے بھائی رہنے تو میں کسی وجہ سے چاہتا ہوں جب انہوں نے زیادہ دیر کی بات کہی تو کہنے لگے ابھی اوپر سے کی ہوا نہیں فتح پتا ہوا نہیں چلی اب کچھ تھوڑا سا زبان کا وقت ہوا کہا چلو اور جسما کہا یہ چیز آگے بڑھے وہ تو ایسے لوگ تھے کہا کہ او اللہ فتح مقدر کر دو مومنین کے لیے بے شہادت نعمان سے متعین مجھے تو شہید کر دو اور ان شہادت انہیں پتا دے دیں نہ شہید ہوگا تو یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں اب جنگ ہوتی ہے سخت جنگ جنگ کے ساتھ جب ہوتا ہے یہ کہہ رہا تھا کہ معلوم تھا کہ مدد کس وقت ہے اب تھوڑی دیر میں تقریباً یعنی مرد تک انتہائی سخت جنگ ہوئی اور یہ جس وقت بے ہوش ہو کر گرے ہیں تخمی ہو کر گرے ہیں تو دشمن بھاگ گیا ان کے پاس ایک ساتھی آئے پوچھا کہ کیا حال ہے مہمان کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو پتہ دے دی آپ بھی دعا پتہ گئی اور کہا تو اچھا عمر کو اطلاع دے دینا کہ اللہ خبر کو تعالیٰ نے خطا دے دیں اور اس کا شکر ادا کر دینا وہ کر رہا تھا کہ اگر ہم نے کتاب آ جائیں تو کتاب جو تمہوں نے کی ہیں جن کو مدد آیا کرتی ہے تو یہ سوچ کی خدا کی سوچ بن جائے گی اور خدا کی سوچ سے وہ جیسے کہ ایک مقام پر حلقت نے کہا تھا کہ عمر کی سوجوں سے عمر سے ٹکرانا نہیں ہے یہ خدا سے ٹکرانا ہے جو خدا سے ٹکرائے گا وہ اپنے سوچ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان میں یہ کتاب پیدا کرنی ہے اور ان کتاب کو پیدا کرنے کے پر آپ کو بولیں گے دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں کچھ ہوتی ہیں اچھے خطائے اور کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو کمزوری واقع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر میں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم منقرات کو چھوڑے ہی نہیں سکتے منقرات کو چھوڑا ہی نہیں کرتے بہر بات کچھ کمزوریاں آپ کو نظر آئی کئی کسی ایسی چیز کی جو کہ اچھی نہیں ہے کہ پیتے ہوں گے کچھ ایسی جگہوں پر جاتے ہوں گے جہاں انہیں نہیں جانا چاہتے کچھ اور قسم کی بھی آپ کو کمزور دکھائی دیں تو ان کی مثال تو یہ ہے کہ میں تو بات یہ ہے کہ کافی ہم تو جن لوگوں کے وجہ سے مارے گئے ہیں جی کس تعبیر کس سمرتن نے ہمیں برباد کیا یہ تو سب چیزیں ان کی لائی ہوئی ہیں اور میں اس مقام پر چاہ رہا تھا ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تمام کا تمام دیکھ جو ہے ایسی نوعیت ہو گئی جیسے کسی خاص رار میں کانٹوں کی راہ پر کوئی گر پڑے ادھر بھی کانٹے ہو کدھر ادھر بھی اب جس پہلو پر وہ پلتا آئے گا مزید کانٹے کام مزید کانٹوں سے کس میں آئیں گے اب آپ نے کسی طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا کسی طور سے آپ ان کو وہاں سے نکال سکتے اب اگر اس کا تمام دکھ ہی کانٹے کانٹے ہے تو اگر آپ اسے ہسپتال میں بھیجیں اور ڈاکٹر صاحب اسے یوں کہہ دیں کہ بھائی اس کے جسم سے ایک ایک کانٹے کو نکالو تو اس کے جسم کو تو آپ خود میں بھی تخلی کر دیں تمام تلی ہو جائے گا کیونکہ وہی بات ہے کہ سینا تمام داغ داغ خود تم جا رہے ہیں تمام سینا داغ ہے کہاں پر ان کو رکھوں یہ تو آپ کو جگہ جگہ سے آپ دکھائی دے گا اب ایک وقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو آپ نے سوکھنا شروع کیا تو لینا شروع کیا تو ہو جائے گی مشکل اس کے لیے آپ کو موقع کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کہیے گا سے ایسے نہیں نکلتے ہم آپ کو ایک دوائی بتاتے ہیں اور وہ دوائی یہ ہے کہ اس کو آپ اگر استعمال کرتے رہیں تو یہ کانٹے آپ کے میں گل جائیں گے گل غلط غلط سمراجیوں غیر فائدہ گل یعنی یعنی نہیں گل کے لیے پگل جائیں گے اور سگل ہو کر اس میں خود بخود آپ کسی سے غائب ہو جائیں گے کسی طور پر چلے جائیں گے اور یہ جو دوسرے غیر اللہ کے کانٹے جو ہمارے اندر تو غیر کی رسی کے کانٹے چھپے ہوئے ہیں یہ کس طور پر تو نکلے ان سے پگلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے اللہ کی محبت ہے ایمان کی قوت ہے تو ایمان کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت جو ہوگی کہ آپ ناد ہند نسا چیزوں سے زیادہ ناد ہند اس طرح چیزوں پر ناد ہند نسا سے کہتے ہیں بتائیں ہمارے یہ ساتھی بات کو سمجھیں گے نا ناد ہند نسا چیزوں ہی کہتے ہیں جس میں آپس میں جھگڑے ہیں نہ وہی مثال چیزوں کو چھوڑ کر نہ وہی اس طرح جس پر سے متفق ہیں لوگ ان چیزوں کو پہلے لے ہو اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خدا نے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوئے یوں کہا تھا تالے اولا سلامت سوائی بین نہ بدن دیکھو آپ کچھ کرنے کو پہلے اکٹھے ہو جائیں جس میں بھی آپ بھی مسترد ہیں ہم بھی مسترد ہیں ایمان کی قوت کا محمد فصل کی محبت اور آپ کی وشاس کا کلمہ اس پر سب مستقبل ہیں اگر اس کو سب کر لو اور تبلیغ دین کا عنوان تھا میرا تم یہ بتا دو کہ دین کیا ہے اختصار کے ساتھ وقت نہیں ہے کہ میں سب دین کی اس میں جاؤں دین کو اختصار کے ساتھ ہم دین کر سکتے ہیں دین وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے آتا ہے مولا سید بن گیا حبیب خدا آتم نبی دین حضرت محمد الفطا سے ہے دین جو تھا محمد پرشن کو اترا آپ نے اسے سمجھا آپ نے اسے اپنایا آپ نے املن اولن سیلن ہالن سالن اس چیز کو پیش کر دیا تو اگر دین کو سیکھنا اور دیکھنا چاہو جیسے تو اس رات ہماری اگر وقلا رسی تمام اولہ حدیث محمد کا کو امت کو بنا کر دو محمد کا کو احمد جمع ہو سکتی ہے اور ان کو امت بنا نہیں ہو سکتی تو امت کے اندر ہر چیز گئی گلی حالت میں بھی یہ حال ہے کہ محمد رسم سب امت سے طبقات کا جڑ جائیں گے اب محمد رسم کے اقتداری امت کو کیا ملتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اخلاق کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے روکا ان چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرو اور ان کی سیرت کو پیش کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تربیت یافتہ ہیں صاحب کرام کے رام روپا لا ہے کہا تم کی تم باتیں کو پیش کرو دیکھو اگر بہار کا جذبہ پیدا کرنا چاہو تو میرے خیال میں ان کے سر پر تو کوئی جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو کہ تیر کو کھاتے سے دل میں تیر لگتا ہے تو پکا رکھتے ہیں جب ویبل جو کہ سارا تو سماجی ہوتا ہے جو پہاڑوں کو تیر دیتے ہیں جو مرنے میں زندگی کو پاتے ہیں جن کا یقین ایسا ہے کہ اس وقت ہماری موت ہو گئی تو ہم سیدھے پہنچ جائیں گے جب میں ایک صحابی آتے ہیں اور اب جو کہ امیر لشکر لیکچر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اے امیر اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہو نبی پاک کا کو تو میں تیار ہوں یہ چاہیے کیوں بھائی حضور کو کیسے پیغام پہنچاؤ گے میں جا رہا ہوں اور حضور سے کل ملنا ہے کہہ دوں دینا یقین ہے نہیں سے بیٹا چاہتے ہیں اور کوئی پیغام نہیں میرا سلام کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ آپ کو امت کی طرف سے انتہائی جگا دے آپ کو جو امت سے زیادہ اللہ کرتا ہے یقین چیزیں نہیں کرتے امار ہے نبے سال کی عمر اور جیسے لوگ سبق آتا ہے تو جوان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پوری سورج طبقے کو اور کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور دنیا میں یا میری طرف آ رہے ہیں اور جنت تمام تمام الغالی جنت جو ہے میسے سنگی کے نیچے ہے اور پھر مزے میں آ کر کہتے ہیں محمد امداد کل کیسا اچھا دن ہوگا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے محمد اللہ سلم سے اور ان سے باہر ایک جذبہ ایک سوچ کی حالت ہے اس میں کیا مرنے میں سکتا ہے جینے میں لگ نہیں اگر آپ ان مرنے کی لذت بتا دیں اور جنت کی لذت بتا دیں اور آپ رب کی لذت بنا دیں اور خدا میں مرنے سے جو پیسہ ان پر ظاہر کرتے ہیں تو خدا کی سو مرنا چاہیں گے کتر یا آج تو ہم نے جو بہت یہ بات نے فرمایا کہ امت ایک بنانا آئے گا امت پر تو جب تو وہ امت پر ایسے چیز پر کریں گے جب امت میں جیسے کہ کوئی بتا پر پلیٹ کے اوپر مختلف بات کرتے ہیں صحابہ نے کہا کیوں کیا ان کی تعداد کم ہوگی فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی لیکن ان میں سہن پیدا ہو جائے گا ان کا سہن کیا فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ترافیت آج تو دنیا کی محبت اور موت سے شرافیت میں ہمیں کمزور کر کے رکھ دیا اگر ہم نے نو کا آرٹ بنا دیں اور آپ اگر کی زندگی ان کے سامنے رکھتے ہیں اور صحابہ کے واقعات رکھتے ہیں تو ان میں یہ تو وہ بطور اچھا جیسے ہم خالد ابن وزیر ولی اللہ اللہ نے کو جلد کے موقع پر کہا کسی کی زبان سے نکل گئی کتنا سردی دے کتنا لگتا ہے باجو میں آتا ہے سوا دو لاکھ بازو میں آتا ہے زیادہ لاکھ ہوتا اٹھارہ ہزار کہ میں بنایا تو تعلق بائیس ہزار کہنے لگے خالد نے کہا کیا بات کرتے ہو خدا اگر میرے گھوڑے کے نام پر زیادہ اچھے ہوتے تو میں کہتا کہ اس سے ڈگنے ہو گئے ہم اپنی تعداد پر جیتتے ہیں ہم خدا کی مدد کرتے ہیں تو بہرحال بات لمبی ہے میں یہ کر رہا تھا کہ آپ دین پر ہی جوڑ سکتے ہیں دین پر ہی زندگی پیدا کر سکتے ہیں دین پر اکٹھا کر سکتے ہیں ایک بات اور آپ میں میں کرتا ہوں اور اس پر بات کو ختم کر دوں گا لوگوں کافی لمبا ہے لیکن بہرحال حال اسکٹا کے ساتھ ایک بات یہ دیکھو ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے چھوڑنے کا اور ایک ہوتا ہے طریقہ چھوڑانے کا اگر منقرات کو آپ چھوڑیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کے اندر جو آئیں اور سب کو کاٹتی چلی جائیں اور اگر آپ نے کھیلنے کی نوعیت اختیار میں کی ان پر آپ کو اور حکمت سے تبلیغ سے چھڑانے کی صورت اختیار کی ہے جی؟ یعنی وہ چیز بھی چھٹتی چلی جائے اور وہ بات بھی ہٹتی چلی جائے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو تو آپ آخا تناس ہوگا لیکن اپنے نے ایک حدیث میں فرمایا تو مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے اس حدیث کی بات نے جیسے کی کیا کہ میرے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو میں اسے ایسے نہیں سیکھوں گا ہاں جی، جیسے کہ بعض اوقات ہمارے آپ کے ٹکٹ سیختے ہیں نا تو پھر چی تک لگ جاتے ہیں ارادے تو کوئی بھی سکتے ہو تو صبح پیٹا میں تو سب سے نہیں لگایا صاف تو نہیں آپ اگر اپنے چہرے کو صاف کریں گے کوئی گندگی لگ جائے گی تو تلاش سے کریں گے سختی سے نہیں کریں گے لڑنے سے کریں گے کسی کو مشہور جو ہے کہ اپنے بھائی مسلمان میں کسی ایپ کو دیکھو تو اس ایپ کو ایسے چلانے کی کوشش کرو گویا جو ایپ تمہارے اندر ہے اور جس طریقے سے نرم نرمی اور ملازمت اور تیار اور ترتیب سے اپنے سے چلا سکتے دو ایک کا بیان کرتے دیکھو ایک موقع آج کل یہ میرے سن ہے میں ایک دن کسی ایک دوسرے موقع پر بھی بات کی تھی میرے بھائی وہ کہیں بچے میں چلے گئے نہیں آپ ہم کے لیے آپ جا سکتے تھے تو آج تک تو سے تھا پہنا ہوا تھا تو ایک صاحب کو تبدیل کا شوق ہوا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ فیملی پر گلاب کے ہاتھ کی آ اب وہ اللہ کا بندہ آج کل کے رخ کا آدمی میرے پاس آیا تو تم ملا لوگ آتی ایسی ہو تو فصل خالی تمہیں میں نہیں جاؤں کسر کھا لی تو وہاں گاڑی سننے کے لیے ہم جاتے ہیں تو پتا کی عبادت کی میں نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے بڑے ہیں بڑے کے بہت سمجھایا آپ اس پر تو راضی ہو گئے کہ مسجد میں چلا جائیں گے لیکن اس مسجد میں نہیں جا ایک طریقہ تو یہ اور ایک طریقہ یہ سمجھ گنا حضرت صاحب صاحب وہاں سے شیرو رحمت اللہ دہلی کی جامع مسجد میں وضو کرتا ہے ادھر سے ایک صاحب آپ ہے اور ان کے جو تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکتا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر کچھ کا تو ناجائز ہے تو نماز بھی مقرول ہوتی ہے اگر کیا جائے کیا جائے اب کیا تھا چاہتے کہانی دہلی میں سے ہیں اگر چاہتے ان کا خاندان اپنے وقت میں جس مقام کا تھا بچے سے نہیں چاہ سکتے تو ان کی بات میں نہیں جاتی کیا لوگ بات نہیں اٹھے رجوع کر لیا اس میں بھی یہ اٹھے اور کہنے لگے بھائی ادھر آنا آئے بھائی دیکھو میں برا آدمی ہوں کمزور آدمی ہوں میرے پانچ سے نیچے ہو جایا کرتے ہیں میرے نیچے تو نہیں ہو حدیث میں کی منائی آئی گئی ہے تو میں نیچے تو نہیں کہیں حضرت آپ کو کیوں ہونے لگے ہاں؟ میں ہماری ہوئے ہوں گے میں تولا کرتا ہوں تو ایک راہ ادو ایک راہ اگر آپ اس راہ کو اختیار کریں گے اس زمانے کی حکمت جو ہے ان کو چھوڑنا نہیں محبت اور سیاح کے اندر آپ کو چھڑانا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے دل مل جاؤ اپنی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے سوسائٹی پروف بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ سوسائٹی پروف بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ ان کو دو کے لو نہیں ان کو تم دینے والے ہو تم محمد ہم سے نائک ہو تو قاسم بنے گئے ان علوم سے ان آمار سے ان اخلاق سے تمہاری نگہیں ہدایت پھیلائیں تمہارے آمار ہدایت پھیلائیں تمہاری زندگی ہدایت پھیلائیں تم کو تم حق رکھنے والا نہ ہو ایسے حق کے چلو جیسے جیسے کہ دیکھو آج اگر میں پانچ سو گنا کر لوں نا تو مجھ کو سنگوش سنوائی نہیں ہوگی تو مجھے غریب سکھارا اگر اس کو تھوڑی سی بھی بارش ہو گئی نا تو سب ہینڈی ہینڈی ہو گئی ہینڈی میں تو یہ کہوں کہ یہ تو فوجی ہے تمہارے پاس کہیں زمین کا نہیں یہ دیکھو آپ کے لوگ تو یہ میں آپ کو کہا تھا کہ ہوشیار رہو اور اپنے مقام کو پہچانو محبت کو اختیار کا محمد پسند کرتا ہے ان لوگوں تک اس رخ سے پہنچا دو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ سب کے سب تمہارے رخ پر تمہارے رخ سے نئے یعنی محمد پسند کے رخ پر آ جائیں اور ان سے جو تمام منترات ٹوٹ جائیں جن منترات نے انہیں زیادہ ہونے کے بارے میں کم کر دیا وہ جہاں بھی جائیں اسلام کے سپاہی بن کر جائیں اسلام کا سپاہی جو ہوتا تھا اسلام کا دائی ہوتا تھا ٹائم نہیں ہوا سکتا ہے جس کے اندر بھی دین ہوتا ہے جس کے بہت بھی دین ہوتا ہے جس کی دباؤ کا بھی دین ہوتا ہے جس کے میں بھی دین ہوتا ہے وہ یعنی بولی چلانے سے پہلے دین کی بات کرتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ اسی وقت ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا اس موقع کو غنیمت جانے پرسوں میں ایک پیدا پیسہ میں تھا تو وہ کہنے لگے آپ کا شکریہ میں نے کہا تمہارا شکریہ میرا شکریہ نہیں ہے یہ آپ کا شکر گزار مجھے ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ آ کر ایک اللہ کی بات کو سوچا اگر یہ موقع مجھے نہ ملتا تو میں کیسے آتا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ جو حصہ سے اپنی اہمیت سے لحاظ ہے ممکنہ میں غلط چاہتا ہوں لیکن میرے مشکل فوج کا سب سے اہم حصہ ہے اس کی بات اللہ ہی تمہارے ہاتھ میں بات ہے بھائی یقین بات ہے کے ذریعے بھی مول مول اگر ان کی باتوں کو تم نے صحیح رخ پر ڈال دیا تو خدا کی طرف سے بھی تمہیں اجر ملے گا دنیا میں بھی بلند ہوگے اور آخرت میں بھی بلند ہوگے یہاں بھی اللہ کی طرف سے سے تو ہو گئے اور کل نبی یہ ساتھ کی طرف سے بھی قیامت میں تمہیں اجر ملے گا اس لیے آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوست کو صرف وہی بات چاہتا ہوں کہ یہاں رہو ایسا بنتے رہو جیسے محمد قسم کے سپاہی کو رہنا چاہیے ایسے رہو ہو اس میں جو سپاہی ہوتا ہے جو حدود پر ہوتا اور حداد پر ہوتا ہے تو ایک منٹ غافل نہیں رہا سکتا آپ دیہات نہ رہے آپ محمد کے ساتھ ہیں اور جس طور پہ محمد سسم نے جو دیا وہاں سے لے لے کر دیتے رہے دیکھو حق کو چھٹانا نہیں حق کو چھٹانے میں ڈرنا نہیں تو یہ کسی سے ڈر کر چاہتے کہ بھائی آپ اسے کمانڈنگ ہے تو ان کو الٹا پلٹا کر چاہتے آپ اسے کمانڈنگ کے اوپر بھی راستے پر کمانے حق بات کو حق کہنا لیکن اس طریقے سے کہیں لاری میں ہم ملی ہے اس سے کہو کہ وہ بھی سمجھ جائے کہ ہاتھ ہے حق کو اس کے پیار سے محبت کے طریقے سے پیش کرو دین آیا ہے محبت سے دین آیا ہے حکمت سے دین آیا ہے اخلاق سے دین آیا ہے شہر سے دین آیا ہے جان کے کھپانے سے دین آیا ہے اخلاق نبدیہ سے دین آیا ہے اپنے اپنے کو کھپا کر کے بنا اپنے کو نسائے کے دوسرے بن جائیں گے اور اگر تم اپنی بنانے کے لیے آگے کہ بھائی آج میں فلاں ہوں تو کل میں فلاح ہوگا تو جاؤں گا اور کس کو فلاح جاؤں گا تو یہاں سے اور وہ تو ملیں گے وہ تو دنیا کی خاص ہے قدموں پر پڑے گی لیکن تمہاری نکاح میں صبح رکھتے کو خدا کی وجہ سے کوئی کسی چیز نہیں ہونی چاہیے دین کے معلوم کا یہی مقام ہے اور اگر دین کا معلوم اپنے سامنے کسان کو نہیں رکھتا تو والے دنیا میں تو ہے والے دنیا میں نہیں کی جو اہم ہیں احادیث میں صحیح بات ان کو میں عرض نہیں کرتا ان کو زیادہ جانتے ہوں گے آخر دعوان الحمد للہ ہے مانا سرکار نے نہایت خرید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو ہوگا مولانا صاحب نے کئی چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے اور کام کیے ہیں کا مقابلہ کرنا مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی مقابلے بہرحال جو مانو سامان وہ اہم ہے اور ضروری ہے کہ میں ان کو جوڑا ہوں تاکہ آپ کو آپ کو بھی مانوا ہے آپ یہاں جو آئے ہیں تو کسی ہر سے میٹنگ آئے کم سے کم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں ملازمت کرنے کے لیے یا روپیہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ دین کی جی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک اور افوامی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ جذبہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے اور اگر یہ جذبہ ہے تو اس سے آپ بہت بڑی خدمت ملک کر سکتے ہیں پھر مولانا صاحب نے اس کی بہت بڑا ضرور یہ ہے کہ آپ کا طریقہ محبت اور سخت اور کا مجھے یہ ہے اس میں مارے گان اختیار ہیں جو تعلیم کے پیس لیں اور سبزی وغیرہ کے پیش لیں اس بات پر خاص طور سے جو رہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کریں اگر آپ کی کلام ہیں اگر آپ لوگوں کی محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا شکر ہوگا شکلیں تو آپ اپنا مقصد کی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور مولانا صاحب نے وہ سوچ کے ساتھ بہت ہی اچھی نظر بنائی کہ وہ اپنی نظر قائم رہتا ہے اگر دوڑتا ہے تو دوڑے کا رہتا ہے اگر سمجھتا ہے سمجھے کا رہتا ہے لیکن وہ پانی میں ڈوب کر اور اس میں ڈوبنے کے بعد ہی وہ پانی نکال سکتا ہے اگر پانی میں ڈوبے نہیں تو وہ پانی نہیں نکالے گا اور مولانا صاحب نے اس کی مثال وہ لیکن میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہنی کہتے موت لائف یعنی سنے گا یعنی شہر میں زیادہ مچھلیاں اچھی ہیں کر سکے اور یہ تو وہ بھی مطلب ہے کہ ایسے گی اسی طرح سے اگر یا عالم استاد ہے اور خود اخلاق تو یقیناً لوگ اس کے زمین ہو جائیں گے اور اگر نمدہ ہو جائیں گے تو اس کا کر دیں گے بدلا اس کے اگر سر رام ہے اگر وہ لوگ کا منسٹر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اثر وہ نہیں کرے گا بلکہ اس سے وہ آگے تو یہ چیز آپ بہت ہی بڑی ہے ہمارے ساتھ خاص طور پہ اس کو زور دیا ہے آپ لوگوں کو اپنی طرف لائن بہت کریں پیار سے محبت سے تفریح سے ان چیزوں کو بہت بڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے منائے گئے ثقافت منائی گئی ہے آپ کی کو یہ کہنا کہ آپ اپنا اندر رہیں گے جب لوگوں کو سرپن کرنے کے لیے آپ اسلامی بھی کہنے بنتے ہیں یہ تو نہیں کہتا آپ اپنی طرح اپنے جو راہ ہے اس کے اوپر تفصیل کا پابند رہیں اور وہ بھی کریں گے لوگوں کو آہستہ آہستہ کٹا کر کا ہے اس کا ہوئی ہے یہ ہے کہ آبادی کو برا بھاگ شروع کر دیں تو پھر وہ آپ کو بھاگ رہا ہوں اگر آپ سے بھاگ گیا تو دس تک یہ آپ کو آدھا دوسرے کو جیسے جو اس کو پانی کہ آپ کو اپنے ہاتھ گندے کرنا پڑے لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گندہ قبول کرنا کرنا قبول کریں کس کوشش میں کہ دوسرے آدمی کو بلاوٹ کی ضرورت اور وہ آپ کو کریں گے ہمارے گھر سمایا اگر آپ کے چہرے کی طرف گندگی ہے تو آپ کو لگا کے نہیں جائے تو خطرے کے نہیں رکھیں بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں آپ کو چینی لگائیں گے آپ کو چلتے کریں گے جن طریقہ مطالعہ آپ کیا کریں گے تو آپ کا کامیاب ہوگا تو ان سب چیزوں کا میں سمجھتا تھا دوبارہ کر دوں اور اس کو دوہرا دوں پھر مولانا صاحب نے شروع کے لیے کی کلو کھڑے دیا اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ صرف والے صاحب نے جو بات کر دیا کر سکتی ہے تو جب اگر آپ دل سے بات کریں گے تو یقین ہوتا تھا ہوگا تو ضروری یہ ہے کہ آپ کا پورا خود پکا ہو آپ جو رکھتے ہیں اس کے اندر خود یقین رکھتے ہیں جب ایسا ہوگا تو جو بات آپ کریں گے اس کا اثر ہوگی دلوں کو پڑے گا جب نام صاحب نے عمل کی گور کیا ہے تو آپ عمل کی بھی صحیح لگاؤں گا اور کو کام کی بنیاد بار بار ضروری ہے جو انسان کو وہ اپنے کردار کو اپنے عمل کو جانا چاہیے تو آپ کا عمل امن ہونا چاہیے اگر آپ صحیح مثال قائم کریں گے لوگوں کے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ قدم کریں گے بس لا کہ اگر آپ کے فوج میں اور آپ کے میں کسی کا بازار ہے تو آپ جو کہیں گے اس کا بھی اثر نہیں ہوگا صاحب موجود کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے نئے سرکار کا اثر نہیں ہوتا اگر فور میں ان کا سگار ہے تو گٹیم میں آپ جو میرا جو انوبھا نئے سرکار میں ان کا اثر نہیں ہوتا گیل میں جو اثر ہوگا وہ آپ کے مثال کا اور آپ کو بتایا تو یہ ہے کہ تصویر کو اس کو فرق سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو نیچے چاہتی ہے اور برائی کو بچہ اور ان تمام چیزوں سے گروپ کریں جو اختلافی یا کو مشہور آ رہا ہے